بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علیہ رسول الکریم ناظرین رمضان المبارک کے آخری اشرے میں ان چیزوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے جو ایک مسلمان کے اخلاق کی ضروریات سمجھی گئی ہیں ان میں سے بیشتر چیزوں کے اوپر ہم اپنی پچھلی نشستوں میں بات چیت کر چکے ہیں آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کریں گے ایک ایسی اخلاقی اہمیت رکھنے والی یا ایک اخلاق میں ایک بہت اہم مقام رکھنے والی ایک چیز جو انسانی اخلاق کی تعین کرتی ہے جو معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی ابتدا یا اس کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھوں عجیب انداز میں سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی سعید نبو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک سوال کیا نصیحت چاہی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اوسینی ولا تو علیہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت تو کیجئے مگر مختصر سی کیجئے لمبی نصیحت نہ ہو بہت لمبی چوڑی بات نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو نصیحت کی اسی نصیحت پر اس جواب ہی میں اس پر عمل بھی ہے دیکھیے اتنے بڑے آدمی سے ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے مگر ساتھ ایک پابندی بھی لگا رہا ہے کہ نصیحت لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے مختصر سی ہونی چاہیے تو اس پر یہ خود ایک ایسی چیز تھی کہ اس پر غصہ کیا جا سکتا تھا کہ تم ہمیں پہلے سے پابند کر رہے ہو اور اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہو مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو دو لفظ میں نصیحت فرمائی قال لا تغضب کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مختصر گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مختصر سے نصیحت سن لو لا تغضب غصہ نہ کرو بس اتنی نصیحت فرمائی یہ حدیث سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں اگر آپ غور کریں اس کی اس کے پشت پر کتنا بڑا فلسفہ کار فرما ہے جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے اور جتنی بھی نافرمانیاں کرتا ہے وہ عام طور پر دو چیزوں سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں دو چیزوں سے نکلتی ہیں ایک خواہش نفس اور دوسرا غصہ یہ دو چیزیں تمام گناہوں کا محرک ہے دیکھیے غصہ فقط یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کسی آدمی سے کچھ کہہ دیا اور بات یہاں تک محدود رہتی ہے غصے سے ہی تکبر پیدا ہوتا ہے غصے سے ہی حسد پیدا ہوتا ہے غصے سے ہی بغض پیدا ہوتا ہے غصے سے ہی عداوت پیدا ہوتی ہے غصے سے ہی گالی گلوچ کی نوبت آتی ہے گالی گلوچ سے ہی مار پیٹ کی نوبت آتی ہے مار پیٹ ہی بعض اوقات قتل و قتال کے اوپر جا کے منتج ہوتی ہے یہ ساری چیزیں یہ شاخیں ہیں اسی ایک غصے کی اسی لیے احادیث میں اور خود ہماری اس چودہ پندرہ سو سالہ تاریخ میں مشائق امت نے بڑی اہمیت کے ساتھ انسانی اخلاق کے اس پہلو کی جانب توجہ کی ہے اور سمجھایا ہے اور خود اپنے عمل سے بڑی روشن مثالیں قائم کی ہیں جسے بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو بلا وجہ اور اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرتے ہوئے غصہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیے غصہ ایک فطری چیز ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ غصہ کلیتاً انسان میں سے ختم ہو جائے اس میں اس میں رہے ہی نہیں غصہ تو رہے گا اور آئے گا انسان کو اصل جو چیز ممنوع ہے وہ غصے کے کے نتیجے میں جو انسان میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جو اس میں ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے انتقام لینے کا کسی آدمی کو تکلیف پہنچانے کا کسی کو ایزا دینے کا اس سے منع کیا گیا آپ نے امام اعظم حضرت امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آج دنیا میں ستر اسی کروڑ افراد دین کے کا جو فہم ان سے منقول ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں پوری دنیا میں ان کے واقعات اس حوالے سے جو تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے بڑے پیمانے پر کام لیتا ہے اور رہتی دنیا تک اس کی خدمات کو زندہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق کی اصلاح پہلے فرماتے ہیں اور وہ اتنے بلند اخلاقی معیار پر کھڑے ہوتے ہیں کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وہ جا رہے تھے ایک آدمی کے ساتھ اور وہ ان کا کوئی مخالف تھا تو رستہ ایک ہی تھا وہ پورا رستہ ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کرتا ہوا جا رہا تھا حتیٰ کہ ایک ایسا دورہ آیا جہاں سے ان کی راہیں جدا ہونی تھی امام صاحب کا گھر ایک طرف تھا اس کا گھر دوسرا آپ وہاں کھڑے ہو گئے اس دوراہے پر اور اسے کہا کہ جو بات جو چیزیں باقی ہیں وہ بھی کہہ لو کیونکہ میں یہاں سے جدا ہونے والا ہوں شاید تمہارے دل میں اس کا بوجھ رہ جائے یا تمہیں اس کی کسک رہ جائے کہ میں نے بھی بہت ساری گالیاں باقی تھی جو میں نے نہیں دی تو وہ وہ بھی تم دے لو اتنا حلم اسی طرح یہ جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ نے خاتون کو یہ کہتے سنا کہ اس نے امام صاحب گزر رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز سے فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اچھا امت اور قوم میرے مجھ سے یہ توقع رکھتی ہے اور میرے بارے میں ان کا یہ گمان ہے تو مجھے ان کے گمان کے موافق ہونا چاہیے میرے بارے میں مجھ سے ان کو یہ توقع ہے اس کے بعد سے آپ نے معمول بنایا جو چالیس سال تک متواتر رہا کہ عشاء کی نماز سے عشاء کی کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور فجر کے بعد یہ نہیں کہ فجر کے بعد سارا دن سویا کرتے تھے بلکہ چونکہ آپ کا درس و تدریس ایک بہت وسیع حلقہ تھا آپ کے بڑے بڑے شاگرد تھے بہت بڑے بڑے فقہا تھے اور آپ کی تجارت بھی تھی تو فجر سے لے کر زہر تک آپ اپنی درس و تدریس و تجارت کے امور نمٹایا کرتے تھے زہر سے لے کر اثر تک آپ کا سونے کا معمول تھا ظاہر بات ہے کہ انسان کو سونے کے لیے وقت تو چاہیے ہوتا ہے ایک دن ایک واقعہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے اور اس سے ان کے حلم کا پتہ چلتا ہے اندازہ لگائیے یہ انسان کتنا حلیم التبا تھا اور کتنا اس میں برداشت تھی اور اپنے غصے پر کتنا کنٹرول تھا ایک دن آپ زہر کی نماز پڑھ کر آئے اور اپنے بالا خانے میں دوسری منزل کے اوپر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تو نیچے ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ سوچئے جو آدمی ساری رات کا جاگا ہوا ہے عبادت کی ہے اور فجر سے لے کر زہر تک اس نے درس تدریس اور تجارت کے امور نمٹائے ہیں اور اب وہ جا کر بستر پر لیٹا ہے اس وقت کا دروازہ کھٹکھٹانا اس کو کتنا شاخ گزرا ہو آپ بالا خانے سے نیچے اترے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا تھا باہر اس نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے وہ جو ظہر فجر سے زہر تک کا وقت مسائل کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں نہیں آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے فجر سے لے کر ظہر تک امام صاحب مسئلہ ہی تو بتایا کرتے تھے کہنے لگے مسئلہ پوچھنا ہے امام صاحب نے کچھ اس کو نہیں کہا بڑے ضبط اور تحمل سے کہا جی پوچھیے کہنے لگا کہ بھول گیا ہوں ابھی تک یاد تھا تھوڑی دیر پہلے تک اب بھول گیا ہوں امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا آپ دوبارہ اوپر چلے گئے پھر دروازہ کھٹکھٹا پھر دوبارہ نیچے اترے تو وہی صاحب کھڑے ہیں کہنے لگے جی کہ وہ مسئلہ کا جی فرمائیے کہا بس بالکل یاد تھا بس آپ جو آدھی سیڑھیاں آپ اترے ہیں نا تو اس دوران پھر بھول گیا ہوں امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے پھر دروازہ بند کیا اور چلا چلے گئے ابھی لیٹے نہیں تھے کہ پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا پھر اوپر سے نیچے اترے تیسری دفعہ تو کہنے لگا کہ جی وہ مسئلہ یاد آ گیا تو ان کا جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے کہنے لگے جو انسان کی غلازت ہوتی ہے جو بولو براز جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے یہ مسئلہ تھا دیکھیے کتنا لغو مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ بندہ ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب وہ تازہ تازہ انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے تو اس وقت تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے کہنے لگا کہ آپ نے چکر دیکھی ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ سارا علم صرف زبان کے ذریعے چکھ کر نہیں حاصل ہوتا کچھ چیزیں عقل سے معلوم ہوتی ہے مکھی ہمیشہ تازہ غلازت پہ بیٹھتی ہے سوکھی غلازت پہ نہیں بیٹھتی اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے ذائقوں میں فرق تو جب یہ بات امام صاحب نے کہی تو وہ ایک دم یعنی چیخ پڑا کہنے لگا کہ آپ نے آج مجھے ہرا دیا تو ان کا کیا مطلب اس بات کا کہنے لگا میرے اور میرے ایک دوست کا اس بات پہ مناظرہ ہو گیا بحث ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان سوری میں سے زیادہ برداشت صبر اور حلم والا کون ہے میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ ہیں اور میرا دعویٰ یہ تھا کہ سفیان سوری ہیں تو میں نے کہا چلو پھر امتحان لے لیتے ہیں امام صاحب کا ان کے حلم کا ان کی برداشت کا ان کے حوصلے کا کہ وہ کتنے حلیم ہیں تو اس آپ کا امتحان لینے کے لیے ہمیں یہ طریقہ سوچا ہمیں پتہ تھا کہ آپ زہر کے بعد آرام کرتے ہیں ہم نے وقت کا انتخاب بھی یہ والا کیا مسئلے کا انتخاب بھی ایسے مسئلے کا کیا کہ ہمیں یقین تھا کہ اس حد تک لے جا کر ایک آدمی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا مگر اتنا حلم امام صاحب کی زندگی میں نظر آتا ہے یہ بڑے کام جن سے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ان کو ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تربیت ہوتی ہے اور جو ان کے اخلاق کا تزکیہ ہوتا ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ وہ عام آدمیوں کی طرح ہر چیز پر ریئیکٹ نہیں کرتے رمضان المبارک کے ان ایام میں جس طرح کہ ہم تقریباً ہر نشست میں اس بات کو کر چکے ہیں کہ رمضان المبارک اور خصوصاً اس کے مبارک دن اور راتیں اور یہ جو قیمتی وقت ملا ہے یہ فقط عبادات یا فقط روزہ رکھ کر رات کو نماز پڑھ لینے ہی کا نام نہیں ہے یقیناً یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے روزہ رمضان کا روزہ نصیب ہو جائے کسی کو رات کو قرآن کا سننا نصیب ہو جائے اس کے ثواب کی عظمت سے انکار نہیں ہے مگر رمضان ایک پوری تبدیلی کا پیغام ہے انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کی طرف نظر دوڑائے اور اپنی اصلاح کرے اور اگر اپنی اصلاح کی نیت کر لے تو یہ وہ وقت ہے جس میں جس میں کی گئی تھوڑی سی محنت جس طرح اللہ تعالیٰ اس میں ثواب کی مقدار بڑھا دیتے ہیں تھوڑی چیز پر زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں ایسے ہی تھوڑی محنت پر زیادہ نتائج مرتب ہوتے ہیں تھوڑی محنت پر زیادہ چیزیں انسان کو ہاتھ آتی ہیں میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ غصہ ہے تو ایک فطری چیز اس سے بچنے کی صورت کیا ہو اس بارے میں ایک چیز قرآن پاک نے بتائی ہے کہ وہ اما کا من من الرجیم کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے اور تمہیں یعنی یہ غصہ جو انسان کو دلاتا ہے یہ شیطان دلاتا ہے تو تم اس وقت فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اس کے نتیجے میں تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا ایک اور حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آپ نے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے اگر تو وہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ اصل میں غصہ انسان کا انسان کے دماغ کی طرف چڑھتا ہے اور انسان کو اونچا اٹھاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی لیٹا ہوا غصہ آتا ہے بیٹھ جائے گا اور اگر بیٹھا ہوا ہے غصہ آئے گا تو کھڑا ہو گیا پیچھے دوڑ پڑے گا اس کے یہ غصے کی کیفیت ہوتی ہے جو انسان پر تاری ہوتی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہوئے ہو غصہ آ گیا تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کی حالت میں غصہ آیا تو لیٹ جاؤ ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیو ٹھنڈا پانی پینے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ایک اور علاج یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچو کہتے ہیں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا تشریف لے جار تھے سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام پر غصہ کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر جتنی تمہیں اللہ نے اس غلام پر قدرت دی ہے تم اس کے مالک ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہارا مالک ہے اس کو سوچو کہ اللہ کی قدرت کو اور ایک اور علاج یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک حدیث ہے کہ بھی اخلاق اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو اور وہ کیا اللہ کے حلم کو سوچیں کہ اللہ کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے زمین پر اس کی زمین پر اور ساری مخلوق اس کی دسترس میں ہے مگر اس نافرمانی پر وہ کسی کو فوراً پکڑتا نہیں ہے کھلے بندوں کھلے عام اس کی تعلیمات کا اس کی وہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے بندوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کو اپنی مخلوق سے کتنا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کو اور ایک ماں سے ستر گنا زیادہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اپنی مخلوق سے اس کی اس مخلوق پر اسی کے دوسرے بندے جو اس کی دسترس میں کتنا ظلم کر رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے حلم کی وجہ سے اس کو سوچ کر بھی اگر انسان سوچے تو اس سے غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس حدیث کی روشنی میں اور جتنی ہم نے چیزیں آج سنی اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے پر اور اپنے مزاج کی ان ساری چیزوں پر جو ہمارے لیے ذاتی طور پر اور ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں جس کے نتیجے میں ایک پرامن اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ ان رضائل سے اور اخلاق کی ان کمزوریوں سے ہمیں اس مبارک مہینے میں پاک فرما دے واخر العوانہ علی الحمد للہ قرآن ڈاٹ کام